اور ان میں کوئی تمہاری طرف تکتا ہے کیا تم اندھوں کو را دکھا دو گے اگرچہ وہ نہ سوجھے